اچھا آپ بتائیں کہ چھت کی اوپر والی سائڈ کو عربی میں کیا کہتے ہیں اوپر والی سائڈ جو ہوتی ہے چھت جیسے ہوتی ہے نا مکان کی چھت ایک اس کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے ایک اوپر والا چھت حصہ ہوتا ہے تو چھت کی اوپر والی سائڈ کو کیا کہتے ہیں عربی میں جی جلدی سے دیر نہیں لگانے کا جی نور اسلام آپ پہنچ گئے کال میں نور اسلام موجود جی الرحمان نیچے والے حصے کو کیا کہتے ہیں چھت کے نیچے والے حصے کو چھت کے اوپر والے حصے کو رمان کہتے ہیں ست تو نیچے والے حصے کو کیا کہتے ہیں یہ بتا رہے ہیں مہیرہ لو یار اتنے تم لوگ عجیب ہو سنتے بھی نہیں ہو کہ کس سے پوچھا ہے کیا کہتے ہو چلو ہاں مہیرہ آپ بتائیں گے مہیرہ آپ سے سوال ہے باورچی خانے کو کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں ذرا خیال سے کان اور دماغ دونوں کھول کے بیٹھا کریں سب کے سب الرحمان کوئی بات نہیں جی باورچی خانے کو کیا جی مت بخ مت بخ کہتے ہیں ٹھیک ہے بخ نہیں مت بخ باورچی خانے کو کیا کہتے ہیں مت بخ یہ بتایا ہے مہیرہ نے تو مہیرہ اور ارمان کے لیے جزاک اللہ جی بخ اب صرف بخ ہو گئے پیچھے سے مت چلے گئے مت الگ بخ الگ جی مت بخ جزاک اللہ ماشا لو جی آپ دونوں کے لیے پھول بھیج دیے حمزہ اقبال نے تو اچھا چلے حمزہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں ذرا سیڑھی کو کیا کہتے ہیں جی عربی میں سیڑھی شفیق ہیں آج تو پتہ نہیں سلم جزاک اللہ سلم ٹھیک ہے سلم سلم سلم سیڑھی جزاک اللہ حمزہ اقبال اب حمزہ اقبال کے لیے ماہر اور ارمان کو کہنا چاہیے ماشاء اللہ جی تو یہ آج ہیں داود کے نام سے ایک ہیں اچھا اور شفیق احمد کے نام سے ہیں ابن آدم کے نام سے ہیں تو آپ لوگ کیسے ہیں بھائی آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور عالم وسلم مرحبا کہتے ہیں بخیر راغلے کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جی آنو کہتے ہیں جی ویلکم بھی کہتے ہیں سے آخر جی اللہ اکبر کبیرہ اہلن و سہلن مرحب جی سلمن بتایا جی سیڑھی زلزبیل کیوں خاموش ہیں زلزبیل زلزبیل کتنے کتنے خاموش بیٹھے ہیں نا بیچارے شریف مسکین جیسے پتہ ہی نہیں کہ کیا چل رہا ہے روم میں اور کیا ہو رہا ہے بالکل الگ تھلگ اسی لیے خاموش ہو اسی لیے خاموش ہو یاد کرنے چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے جی چلیں آ جائیں ادھر آ جاتے ہیں ذرا صبح منشا آپ سن رہے ہیں میری آواز آج تو آج آپ کے ماشاء اللہ ادھر میسج بھی آ رہے ہیں آپ کے جی صبح منشا موجود اچھا موجود ہونے کے بعد بتائیے کہ آپ کو سبق یاد ہے سبق یاد کر کے آپ ہوں دیر نہ لگائیں جلدی سے بتائیں واہ جی چلے جی ان کو داد دیں سب سب منشا کے لیے سبا منشا کو داد دیں آپ لوگ انہوں نے ایک مشکل سوال کا جواب دیا ملف مطلب، نئے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے میری طرف سے بھی ہے جی سبا منشا نے جواب دی ہے ملف ٹھیک ہے کیا چیز فائل کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا اسٹارٹ کیا لکھا تھا کسی نے چلو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ جی چلیے آگے ہے نور اسلام موجود نور اسلام جی نور موجود موجود ہے آپ بتائیے بکس ہوئے کیا کرتے ہو یار تم لوگ ایک نہیں دو دن پوری گزرے بھی اس میں یار اتوار اور پیر آپ ہی بتائیں گے باقی اور بچا کون اکرا اکرا بتا رہے ہیں جی صندوق کسے کہتے ہیں بکس اوہو چلے اکرا سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں اکرا آپ بتائیں ذرا سوراخ کو کیا کہتے ہیں عربی میں ہاں میں بتا چکا سوراخ سوراخ جی کیا کہتے وہ دونوں سمجھ نہیں آئی پھر بھی سمجھ نہیں آئی یار وہ کہتے نا کہ کسی چیز میں سوراخ ہو گیا ہے جی ہاں تو وہ سوراخ اس کو کیا کہتے عربی میں سوراخ ہوں ہاں لکھ رہے ہیں صبر کا شان تھوڑا سا تسلی سے لو جی داؤد چلیں بھول گئے ہم نے کا شان بتا رہے ہیں اچھی بات کسی زیادہ لوگوں تک پہنچے کیا اچھا شروع کر رہے ہوں چلیے جی ہاں صرف مہیرہ سے سوال ہے قالین کو کیا کہتے ہیں جی سجاد سجادہ ٹھیک ہے جی جزاک اللہ اچھا اور بتا رہے ہیں جی پرنالے کو کیا کہتے ہیں جزاک اللہ مہیرہ پرنالا پرنالا جو ہوتا ہے نا پرنالا اسے کیا کہتے ہیں عربی میں ہوں جلدی سے ذرا ہوں میزابن ٹھیک ہے جی چٹائی کو کیا کہتے ہیں حمزہ اقبال جزاک اللہ رحمان ماشاء اللہ حمزہ اقبال بتا رہے ہیں چٹائی کو کیا کہتے ہیں نیچے بچھانے کی جو ہوتی ہے چٹائی ہوں فصیر بیت الخلاء بیت الخلاء بھی عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے لیکن بیت الخلاء کو ایک اور الفاظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے جو یہاں آپ کے ترجمے کے اندر لکھا ہوا ہے تو یہ بتا رہے ہیں جی آپ کو نور اسلام جی نور اسلام بیت الخلاء کو کیا کہتے ہیں عربی میں بیت الخلاء بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے واش روم اس کے لیے ٹھیک ہے واش روم کے لیے عربی میں بیت الخلاء بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں بیت الخلاء کے نام سے ترجمہ کیا ہوا ہے اور اس اس عربی کی کیا بنائی ہوئی ہے وہ بتا رہے نور اسلام انت موجود نور جی اکرا اکرا آپ کو بھی یاد ہے ہمیں تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں اگر نور اسلام دے دیں جو آپ بیچاروں کا مسئلہ ہے بڑا

منس مذکر میں سے کس کے لیے آتا ہے اور پھر اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے اس سے السادس المفردات کے نیچے سب سے پہلے لکھا ہوا حاضہ جی یہ مذکر کے لیے آتا ہے حاضہ جی اور کس کے لیے آتا ہے اشارہ اس کے ذریعے کس سے کس کی طرف ہوتا ہے قریب کے لیے اس میں اشارہ ہے جی اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے حاضہ اس میں اشارہ قریب کے لیے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے سب سنتے چلے جائیے اس بات میں غور کیجیے کتابوں کی طرف دیکھیے جی جزاک اللہ آگے ہے جی ذاکہ ذاکہ بتا رہے ہیں جی مہیرہ مہیرہ بتائیے ذاکا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے ایسے ہی بتائیے جیسے حمزہ اقبال نے بتایا جی پہلے یہ بتائیے کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا مرنس کے لیے اور اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ کس کتنی مسافت کے لیے ہوتا ہے استعمال جی مہیرہ سب تیار رہیں دل و دماغ دونوں کے ساتھ کان بھی کھول کر دماغ بھی کھول کر اور حاضر رہیں دل و دماغ کانوں کے ساتھ جی اللہ وہ مذکر کے لیے جب کہ وہ اس کے معنی یعنی انہوں نے کا معنی کیا ہے وہ اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ مذکر کے لیے جبکہ وہ درمیانی مسافت پر ہو جی ماشاء اللہ بہت خوب مہیرہ جی جزاک اللہ ماشاء اللہ مہیرہ نے بتایا ہے کہ وہ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے جی چلے جزاک اللہ اچھا جی زالے کا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بتا رہے ہیں آپ کا رمان زالے کا کیونکہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں سب کو یاد ہونی چاہیے حاضہ مذکر کے لیے قریب کے لیے اشارہ ہوتا ہے ذائقہ مدرنانی مسافر کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے زائکہ زالے کا بتا رہے ہیں آپ جی عرمان جی بندگان خدا کا وہ مذکر کے لیے جو دور ہو جی دونوں باتیں انہوں نے ایک ہی کر دی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ دور ہو تل کا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے سبا منشا تل کا ماشاء اللہ رحمان جزاک اللہ جی تل کا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بتا رہے ہیں آپ کو پہ موجود ہیں سبا منشا کے نام سے سبا منشا تل کا مفرد کے لیے جو دور ہو مفرد کس کے لیے مذکر منت کو بتائیے جی مفرد مونس کے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تل کا استعمال ہوتا ہے مفرد مونس کے لیے جبکہ وہ کیا ہو دور ہو ٹھیک ہے حاض ہی کس کے لیے حاض ہی کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے یہ بتا رہے ہیں آپ کو نور اسلام جی نور نور اسلام نور اسلام حاضی کا استعمال کس کے لیے بڑی دیر سے آتے ہیں بیچارے کوئی نیٹ کی ایسی کمپنی نکالنی جو نا صرف نیٹ کی ہو اور بالخصوص فہم القرآن والوں کے لیے ہو جس میں کبھی بھی کوئی پرابلم نہ آتا ہو <laughs> جی چلے اکرا اکرا ابھی بتا دیں اکرا اکرا بتا رہے ہیں جی حاضر ہی کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے <laughs> جی ضرور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اللہ اکبر لائٹ کا بھی مسئلہ ہو جس سے وہ ہو یعنی ایسا نیٹ ہو جو بغیر لائٹ کے بھی چلے لینڈ لائن مین لائن ہی ایسی ہو جو بغیر لائٹ کے بھی چلے پھر یہ ہے کہ جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو ان کو یہ مضبوط سی بیٹری لیپ ٹاپ لے کے دینے چاہیے خیر پتہ نہیں ہے وہ بیچارے اس نے بتایا تھا کریکرا نے کچھ وہ ہم سے بہت دور چلا گیا شاید جی مل گیا کہہ رہے ہیں کہ جی مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے مانا ہے وہ اشارہ کے لیے کیا مفرد منس کے لیے قریب کے لیے ٹھیک ہے قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے حاضی مفرد منس کے لیے قریب کے لیے چلیں آگے آ جائیں آپ یہ مفردات ہیں شباکم کے کیا معنی ہے یہ دوبارہ سے بتا رہے ہیں کہ جی، نہیں شباکن کے کیا معنی ہے یہ بتا رہے ہیں ام کا شان ام کا شان هل انت موجود عملہ امکا شان کھڑکی کیا کیا کیا کیا جی یہ بتا رہے ہیں امے کا شان کے شب باغ ان کا معنی ہے کھڑکی حارس حارس کا معنی بتا رہے ہیں کون اور کون موجود ہے یار سکائے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کا کیا مطلب کھڑکی بتایا کھڑکی بتا دیے اچھا آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ ہے نہیں انہوں نے بتا دیا ٹھیک ہے جی ان کا معنی انہوں نے بتایا ہے کہ کیا معنی ہے مامن احمد حضرت مائک بند ہو گیا تھا کا اللہ اکبر جی آواز کلیئر ہے آپ کو رومان کیا ہو رہا ہے ہوں مس مسترتن رومان بتا رہے ہیں طرط ان کا معنی جلدی جلدی سے مسترتن الرمان مسترتن کا معنی بتائیے جلدی سے اللہ اکبر کبیرہ مانا پشاور کیوں نا اس لیے محفظہ جی ٹھیک ہے محفظہ کا معنی بتائیے محفظہ یہ حمزہ اقبال بتائیں گے محفظہ کا معنی محفظہ جزاک اللہ یار رحمان میں بھول گیا تھا آپ کو جزاک اللہ کہنا کیا کیا محفظہ کا معنی پوچھا ہے محفظہ سبا منشا اتنا شور تو آ رہا نہیں ہوگا جتنا آپ نے لکھ دیا حمزہ اقبال آپ کو سمجھ میں نہیں آئی میری بات کوئی بات کیا مطلب الرومان کیا کیا الرومان کیا لکھا ہے آپ نے لو جی دیکھو یار جی یعنی قلم شبا کو نامود سقف سقف مسرورت یہ سارے کے سارے کیا تھے مفردات تھے آگے ہیں جملے مکمل جملہ سب سے پہلا ہے انا تلمیز حمزہ اقبال انا تلمیز میں بول بس نام لوں اور آگے ترجمہ کرتے جائیں سب جلدی سے جلدی سے انا تلمیز حمزہ اقبال میں شاگرد ہوں جی اسمی حامد رہنے دیں وہذا زمیلی محمود رہنے دیجئے وزال کا جاری یوسف یہ ترجمہ کر رہے ہیں مہیرہ وزال کا جاری یوسف وزال کا جاری یوسف مہیرہ مہیرہ ترجمہ کریں گے اس کا جی وزال کا جاری یوسف وہ میرا پڑوسی یوسف ہے زبردست جی ماشاءاللہ ہاں وہ تل کا غرفتی یہ بتا رہے ہیں جی جناب الرومان صاحب الرومان صاحب و تل کا غرف تل کا غرفتی اور جی کے بچے تل کا غرفتی کیا کر رہے ہو پانی نکالنا ہے کیا غرفہ کا بس لفظ کا ترجمہ کرنا ہے بس اتنا سمپل سے ہے کہ لفظ تو ہے وہ کمرہ ہے وہ کمرہ ہے اس کا ترجمہ بنتا ہے یہ وطل کا غرفہ تی کا غرفہ تو نہیں کہا ہے سو رہے ہو میرا خیال سے رات کا ٹائم ہے نا آپ کے یہاں اس لیے شاہ کی نماز پڑھ لی ہوگی شاید دوبارہ سے ترجمہ کریں پورا پورا جی رومان جلدی سے نہیں میرا تم کیوں بتاؤ رحمان ٹھیک کریں گے اس کو مزاج بنایا تم لوگوں نے میں نے آپ کو کہا قواعد میں غلطی جو کرے گا تو اسے نہیں چھوڑیں گے ترجمہ نہ آنا چلو وہ بات سمجھ میں آنے والی ہے تو یہ تو قواعد کی غلطی ہے جلدی سے ٹھیک کریں رومان اسے نہیں نہیں اس کو ٹھیک کریں غرفتی معذرت معذرت نہیں چلے گی آ جائیں آ جائیں رومان جلدی سے بتائیں اس کو ٹھیک کر کے بتائیں وہ تل کا لیکن تل کا کیا معنی ہے غرفتن کا معنی ہوتا ہے کمرہ تو غرفتی پورا معنی کیا بنے گا پورا سبق تو بتا رہا ہوں یار اب کیا رہ گیا یار آپ کا نام زبردست وہ مہیرا ان سپیک پہ تو وائس اوکے ہے کہ نہیں نو مائی ہوشیار کا بچے ہاں نور اسلام ہاں، اب ٹھیک ہے وائس اوکے نو یہ کیا بات ہوئی ٹھیک ہے جی مامن احمد مامن احمد آپ سبق میں شریک ہیں جی مامن مامن احمد جی اگر آپ ایک معنی بتا دیں ویسے بھی سبق میں تشریف لائے ہوئے تو ہیا نشیتا تم کا معنی اگر بتا دیں ہیا نشیتا تم ہی نشی پوتن اگرچہ آپ پہ تو فٹ نہیں آئے گا یہ لفظ لیکن ہی نشیت نشی کا معنی اگر ہمیں بتا جائے بڑی خوشی ہوگی جی میں کہہ رہا ہوں ایک لفظ ہے یہ جملوں کے اندر آ رہا ہے کے بعد آ رہا ہے فاتمت یہ تلمیزن یا نشی پتن جی طور اور ان کا ترجمہ ہمیں بتا دیجیے اب بھی آواز نہیں آ رہی تو پھر ہم آج ہوں جی اللہ کرے کہ آپ بتا دیں ہمارا بڑی خوشی ہوگی ہمیں کوئی بات نہیں کوئی بات کوئی بات نہیں ہے مامن کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عطا فرمائے جی ہاں چلیں مہیرہ نہیں اررمان بتا دیں یار آپ ارمان بتا رہے ارمان ہیر یہ کا دوبارہ آپ سے ہم پوچھتے ہیں کوئی بات جان ہے تو جہان ہے جہان ہے جان ہے تو جہان ہے جب جان نہیں رہتی تو پھر کچھ نہیں رہتا اور رومان کیا ہوا چلیں یار بتا دیں آپ مہیرہ آپ بتا دیں مہیرہ بتا رہے ہیں نشیت ہو تم نشیت ہو تم کیا ہوا آپ نے معذرت کرنی ہے تو آپ بھی کر دیجیے آپ کو بھی نہیں معلوم تو چلے کوئی بات نہیں ہے میرا خیال سے انہوں نے یہاں پر ذکر بھی نہیں کی ہوئی تو نشیتا کا معنی ہوتا ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں حمزہ اقبال نے کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے آپ نے لو یار یہ کیا کیا تم نے مہرا اردو کے کی نے ہاں بولو اب وعلیکم السلام آگے بولو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ کے بعد جانا ہے یا ابھی جانا ہے اتنا مجھے بتا دیں ابھی جانا ہے چلیں ہم بھی بس کر رہے ہیں سبق تو ختم ہو رہا ہے سبق ختم کر کے جائیں میں بھی ختم کر رہا ہوں تو یہ نشیتا کا معنی ہوتا ہے چست جی بس بس پانچ پانچ منٹ بھی سے بھی کم رہے گا نشیتا کا معنی ہوتا ہے کیا چست ٹھیک ہے سمجھ میں آیا آپ کو وہ یہ میرا نشیتا ہے قواعد کی غلطی تم نے ترجمے کے اندر کی ہے ہاں ٹھیک ہے چست ہاں ایکٹیو حاضی حدیقہ باغ ہے دل کا شجرتن وہ درخت ہے اشجرت الجمیلتن درخت خوبصورت ہے حاضی وردہ گلاب کا پھول ہے الوردہ خوبصورت ہے آگے لیجیے قواعد الاملا املا کہتے ہیں بولنے کو یعنی ایک بولنے والا املا کرنے والے لکھوانے والا اس میں اشارہ مذکر پڑھنے میں حاض آتا ہے ٹھیک ہے علیف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن لکھنے میں بغیر علیف کے لکھا جاتا ہے ہاضا بہت کم کہیں الف لکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ورنہ کھڑی زبر لکھی جاتی ہے حاضہ پر یہ انہوں نے آپ کو بتا دیا حاضی اس میں اشارہ منس بھی پڑھنے میں حاضی ہی یعنی ہا وہی الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن لکھنے میں بغیر الف کا لکھا جاتا ہے ان پر کھڑی زبر ڈالی جاتی ہے باقی الفاظ کے معنی آپ نے یاد کر لیے ہیں اور سبق ہم نے پورا پڑھ لیا ہے اب ہے ادرس صحابے کے جو الفاظ کے معنی ہے وہ آپ نے یاد کر کے آنے ہیں لیکن ہم کل انشاءاللہ پہلے علم النحو کا سبق پڑھیں گے تو جن جن کو سبق یاد نہیں تھا آج انشاءاللہ زندگی رہی تو جن جن کو آج سبق یاد نہیں تھا چاہے وہ کسی بھی حوالے سے تھا کسی بھی وزر کی وجہ سے تھا تو وہ کوشش کرے اور ان کو یاد کر کے آئیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی عناصر ہوں واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی